بلاوا اور پیغام جسٹس مشیر عالم سپریم کورٹ کے جج ہیں پچھلے دنوں ان کی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران بڑا عبرتناک واقعہ پیش آیا جو ان کے دوست ڈاکٹر مظہر صاحب نے ہمیں سنایا یہ کیس کسی سرکاری ملازم کا تھا جسے اس کی مدت ملازمت سے قبل ہی ریٹائر کر دیا گیا تھا ان صاحب نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا مقدمے کی سماعت کے دوران میں جسٹس مشیر عالم نے مدعی سے سوال کیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں کتنا عرصہ باقی ہے مدعی نے جواب دیا کہ اس کی ریٹائرمنٹ میں ابھی دو برس باقی ہیں یہ الفاظ مدعی نے ادا کیے ہی تھے کہ وہ زمین پر گرے اور ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے مگر انسان اس موت کو نظر انداز کر کے جیتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کا منصوبہ بناتا ہے سوائے موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے وہ زندگی میں ہر چیز کے لیے لڑتا ہے سوائے موت کے بعد کی کامیابی کے لیے شادی بچے تعلیم گھر ملازمت کاروبار ان میں سے ہر چیز زندگی بھر انسانی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے انسان عین موت کے کنارے کھڑے ہو کر بھی زندگی کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ خاموشی سے اس کے دروازے پر دستک دیتا اور جواب کا انتظار کیے بغیر مکان دل میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر مکین کی جان کو اس کی مرضی دریافت کیے بغیر اپنے ساتھ لے جاتا ہے انسان سوچ بھی نہیں پاتا کہ نقد جان ایک روز اچانک اتنی خاموشی سے مٹی میں مل جائے گی اچانک آنے والی موت میں مرنے والے کے لیے بلاوا ہوتا ہے مگر اس میں زندوں کے لیے بھی ایک زندہ پیغام ہوتا ہے وہ یہ کہ تم بھی موت کی تیاری کر لو یہ اسے اچانک آئی ہے اور تمہیں مطلع کر کے آ رہی ہے سو خدا سے ملنے کی تیاری کر لو حیات ابدی کے سامان کی تیاری کر لو تعمیری اور تنقیدی ذہن ہمارے ہاں افراد اور معاشرے کی خرابیوں پر تنقید کرنا ایک عام رویہ بن گیا ہے لوگوں میں پیدا ہونے والا اخلاقی انحطاط حکمرانوں اور سرکاری اہلکاروں کی کرپشن تاجروں کی ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری عوام و خاص میں قانون کی خلاف ورزی اور ان جیسی متعدد چیزیں ہماری ہر گفتگو میں موضوع بحث اور باعث تنقید بنی رہتی ہیں یہ تنقید اکثر حالات میں اصلاح کے کسی جذبے کے ساتھ نہیں کی جاتی اس کا مقصد اپنی بھڑاس نکالنا یا پھر اپنی عملی خرابیوں اور کوتاہیوں کا جواز فراہم کرنا ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے برے رویے کی پیروی بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی تنقید کبھی کسی بہتری کا باعث نہیں بن سکتی تنقید ہمیشہ وہ مؤثر ہوتی ہے جو اصلاحی اور تعمیری ذہن کے ساتھ کی جائے ایسی تنقید کرنے والے لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد اپنی اصلاح ہوتا ہے وہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے ہر رویے کو بے رحمانہ احتساب سے گزارتے ہیں وہ دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے پہلے اپنی خرابیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے سے قبل اپنے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس سوچ کے بعد انسان کے پاس یہ موقع ہی نہیں رہتا کہ وہ دوسروں کی خرابیاں ڈھونڈنے اور ان پر تنقید کرنے میں وقت ضائع کرے اور اگر وہ یہ کرتا بھی ہے تو مکمل احساس ذمہ داری اور خیر خواہی کے ساتھ کرتا ہے یہ تنقید اس کے دل کا درد ہوتی ہے اس کے دل کی بھڑاس نہیں ہوا کرتی یہ اس کے اخلاص کا اظہار ہوتی ہے اس کی بے عملی اور بد عملی کا نقاب نہیں ہوا کرتی اس طرح کی تنقید معاشرے میں کبھی مایوسی نہیں پھیلاتی بلکہ اصلاح کا باعث ہوتی ہے لہذا تنقید ضرور کیجیے مگر اصلاح کے لیے نہ کہ معاشرے میں مایوسی پھیلانے کے لیے بخل کا انجام اپنی اور دوسروں کی جائز ضروریات کے لیے پیسے خرچ نہ کرنا مال جمع کرتے اور گنتے رہنا بخل اور ایک بدترین اخلاقی رویہ ہے یہ رویہ دنیا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے اور تین قسم کے کرداروں میں ڈھل جاتا ہے جو ایک ساتھ یا الگ الگ پائے جا سکتے ہیں پہلا کردار وہ ہوتا ہے جو مال کو سینت سینت کر رکھتا ہے اور ہمیشہ اسے گننے میں مشغول رہتا ہے ایسا شخص مال کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے لواحقین کی ضروریات پر یہ مال کی محبت کی وہ بدترین قسم ہے جس میں انسان اپنے مال سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا دوسروں کے فائدہ اٹھانے کا تو سوال ہی کیا لیکن ایسے انسان کو قیامت کے دن اپنے مال کا حساب بھی دینا ہوگا اور اپنے بخل کا بھی دوسرا کردار وہ ہے جو مال کو اپنے اوپر تو خرچ کرنے میں اسراف کی حدوں کو چھو لیتا ہے مگر بندوں اور دین کی ضروریات کے مواقع پر اسے اپنی مالی تنگی کاروباری پریشانی اور ذاتی مسائل یاد آ جاتے ہیں ایسے لوگ بہت مال رکھنے کے باوجود اپنے دکھڑے اس طرح روتے ہیں کہ کوئی شخص راہ خدا میں خرچ کرنے کی دعوت اگر انہیں دے رہا ہو تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے تیسرا کردار وہ ہوتا ہے جو نہ صرف دوسروں پر مال خرچ نہیں کرتا بلکہ کوئی اور یہ دعوت دے یا کوشش کرے تو اسے بھی آگے بڑھ کر روک دیتا ہے اس شخص کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اگر دوسرے خرچ کریں گے تو اسے بھی شرما حضوری میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑ جائے گا چنانچہ وہ انفاق کی بات سن کر پہلے قدم پر آگے بڑھتا ہے اور اس کام میں اتنے عیب نکالتا ہے کہ دوسرے بھی خرچ کرنے سے باز آ جاتے ہیں یوں وہ ہوشیاری سے خود کو اس آزمائش سے بچا لیتا ہے بخل کی ان تمام اقسام کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ بہت واضح طور پر یہ ہے کہ ان کا مال آگ میں دہکایا جائے گا اور اس سے ان کا جسم داغا جائے گا پھر ان کا مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو آگ بن کر ہمیشہ انہیں ڈستا رہے گا سو مبارک ہو بخل کرنے والوں کو ان کا یہ ابدی انجام عظیم بادشاہی ہم نے طالب علمی کے زمانے میں ایک عربی مقولہ پڑھا تھا جس کا مفہوم ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جسے پہن کر انسان بادشاہ ہو جاتا ہے لیکن یہ تاج صرف بیماروں کو نظر آتا ہے بلا شبہ یہ ایک انتہائی حکیمانہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے بڑی نعمت ایک صحت مند جسم ہے انسانی جسم قدرت کی سنائی کا ایک بے مثل شاہکار ہے یہ جسم اپنے اندر عجیب و غریب سسٹمز اور طاقتیں رکھتا ہے یہ گویا کہ ایک عظیم مملکت ہے جو انسانوں کو بنی بنائی مل جاتی ہے اور اس کے سہارے زندگی بھر انسان دنیا پر راج کرتا ہے مگر اس مملکت کا ایک سسٹم اور ایک قوت بھی انسان نے بنائی ہے اور نہ انسان اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ضائع ہو جانے پر اسے دوبارہ بنا لے عام حالات میں انسانوں کو یہ بات یاد نہیں رہتی اس لیے بیماری آتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا جسم اور صحت جس کے لیے وہ ساری دولت دے سکتے ہیں سر تسر ایک عطیہ الہی ہے ان کی یہ بادشاہی رب دو جہاں کی عطا ہے وہ جب چاہے اس بادشاہی کو چھین لے انسان بیماری کے اس پیغام کو سمجھ نہیں پاتا اس کی ساری توجہ ڈاکٹر اور دوا کی طرف رہتی ہے وہ صحت مند ہو کر بھول جاتا ہے کہ بیماری میں کس بے کسی اور بے بسی کے حال کو وہ جا پہنچا تھا وہ صحت مند ہو کر رب کائنات کا شکر ادا نہیں کرتا اس کی عظمت اور نعمت کے اعتراف میں زندگی نہیں گزارتا وہ اس دنیا کی تیاری نہیں کرتا جہاں اسباب کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور یہ حقیقت برہنا ہو کر سامنے آ جائے گی کہ ہر نعمت صرف اللہ کی عطا ہی سے ملتی ہے ایسے غافل جب مر کر اگلی دنیا میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ خدا اپنے نیک بندوں کو ابدی طور پر بادشاہ بنا رہا ہے وہ صحت مند جسم کے ساتھ دنیا کی ہر نعمت ان کی بادشاہی میں شامل کر رہا ہے مگر قافلوں کو اس بادشاہی کے بجائے جہنم کی قید میں پھینک دیا جائے گا ان کے حصے میں عظیم بادشاہی کے بجائے عظیم محرومی آئے گی قیامت اور موت کا فرق قرآن مجید روز قیامت اس دنیا پر آنے والی تباہی کی بڑی تفصیل بیان کرتا ہے اسے اصطلاحاً انذار قیامت کہا جاتا ہے تباہی کی یہ تصویر اتنی خوفناک ہے کہ اس کے سننے اور پڑھنے ہی سے بہت سے لوگوں پر ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے قرآن مجید کے ایک طالب علم کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی تفصیل بیان کی ہے پچھلی کتابوں کی طرح قرآن مجید میں اس بارے میں خاموشی اختیار کر لی جاتی یا پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ موت کی تیاری کی طرف مبزول کرا دی جاتی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موت اور قیامت میں ایک بنیادی فرق ہے جو انسانی نفسیات پر بہت اثر ڈالتا ہے موت کے ذکر سے بھی انسان کو نصیحت ہوتی ہے مگر موت کا مطلب اپنی موت ہوتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی کل تگ و دو کا بہت کم حصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اس کی زیادہ تر سعی اور جد و جہد کا مرکز بیوی بچے گھر کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سب موجود رہیں گے اس لیے وہ اپنی بقا سے کہیں زیادہ ان کی بقا کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ عین بڑھاپے میں بھی سوچتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں کاروبار اور گھر کو بہتر بنا لوں یہ سوچ قبر کے عین کنارے کھڑے ہو کر بھی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دنیا کی سمت دیکھتا رہے اور اسی کے لیے کوشش کرتا رہے اس کے برعکس قیامت کا انظار یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف انسان کی اپنی ذات موت کے خطرے سے دوچار ہے بلکہ اس کی آل اولاد بیوی قرابتدار مال و املاک جائیداد و کاروبار اور دنیا کی ہر چیز اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی وہ اگر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت کچھ بچا رہا ہے تو جان رکھے کہ نہ قیامت کے حادثے میں بچے بچیں گے نہ بچایا ہوا مال رہے گا اس کی نہ قبر بنے گی نہ تجہیز و تکفین ہوگی نہ اسے کندھا دیا جائے گا نہ اس پر کوئی رونے والا ہوگا نہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی نہ وراثت میں تقسیم ہونے اور اس وراثت کو قبول کرنے کے لیے کوئی بچے گا نہ گھر رہے گا نہ اس کا سامان نہ کاروبار بچے گا نہ اس کا کوئی اہتمام نہ برسی منائی جائے گی نہ یادگار تعمیر ہوگی اگر کچھ ہوگا تو ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا اس دنیا میں انسان اتنا مفلس اٹھے گا کہ پہننے کے لیے بھی کچھ نہ ہوگا نہ کوئی دوسرا ہوگا جو اسے کچھ دے سکے اس دنیا میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نہ رشتے کام آئیں گے نہ تعلقات صرف اعمال ایمان اور اخلاق یہی کرنسی ہوگی جس سے انسان لباس گھر اور دیگر اسباب زندگی کا اہتمام کر سکے گا اور جس کے پاس یہ کرنسی نہ ہوئی اس کے حصے میں جہنم کے قید خانے کے سوا کوئی اور جگہ نہ آئے گی قیامت کا یہ تصور انسانی نفسیات میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے موت سے اول تو لوگ نصیحت پاتے نہیں وہ ہر موت کو دوسروں کی موت سمجھتے ہیں اور اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے کرنا بھی چاہیں تو ان کی سوچ ہمیشہ اس میں اٹکی رہتی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا جبکہ قیامت کا انظار انسان کو یہ سوچ دیتا ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا ایسا انسان اپنی فکر بھی کرتا ہے اور اولاد کی تربیت بھی وہ خود بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے اور اولاد کو بھی یہی سکھاتا ہے وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور اولاد کو بھی اس کی تربیت دیتا ہے قیامت کے انذار کی اہمیت آج ہمیشہ سے زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ اب قیامت مستقبل کا نہیں بلکہ مستقبل قریب کا واقعہ بن چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آج پیدا ہونے والے بچے اپنی آنکھوں سے قیامت کا حادثہ دیکھ لیں اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کی یاد دہانی کو عام کیا جائے یہی سوچ دنیا پرستی کس دور میں بہترین انسان پیدا کر سکتی ہے مکڑی کا جالا نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے مخاطب مشرقین عرب کو یہ چیلنج دیا تھا کہ تم اگر اس کتاب کو غیر اللہ کی تصنیف سمجھتے ہو تو خود بھی اس جیسی کوئی کتاب یا اس کی کسی ایک صورت کی مانند ہی کوئی کلام بنا کر دکھا دو یہ نبی کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھوٹا ثابت کرنے کا ایسا آئیڈیل ذریعہ تھا جس کو کفار مکہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے تھے مگر زبان و بیان اور شیر و خطابت پر اپنے تمام تر عبور اور مہارت کے باوجود کفار مکہ نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کی اس لیے کہ یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی یوں یہ بات قرآن کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت بن گئی تاہم یہ انسانی طبیعت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو اپنے تعصبات کی بنا پر نہ ماننے کا فیصلہ کر لے تو وہ کوئی نہ کوئی فرینی کر کے ہر دلیل کا جواب دینے کی کوشش ضرور کرتا ہے چنانچہ کفار قرآن مجید کے مقابلے کا کلام تو نہ پیش کر سکے البتہ انہیں جواب میں ایک نقطہ ضرور سوجھا جس سے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کہ قرآن کوئی عالی کلام نہیں ہے وہ کہتے کہ قرآن عالی کلام کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو معمولی حشرات جیسے مکھی اور مکڑی کی مثالوں سے اپنی اصل دعوت یعنی توحید کو ثابت کیا گیا ہے ان کی اس فرینی کا جو جواب قرآن مجید دیتا ہے وہ البقرہ آیت 26 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ جن دو مقامات پر ان حشرات یعنی مکڑی اور مکھی کی مثالوں سے توحید کو واضح کیا گیا ہے وہ اتنے خوبصورت اور باکمال ہیں کہ تمام زمانوں کے مشرکانہ سوچ رکھنے والے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار اور محافظ سمجھنے والے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے بہت ہیں یہ مقامات درج ذیل ہیں اے لوگو ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے تو اس کو توجہ سے سنو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکنے پر قادر نہیں ہیں اگرچہ اس کے لیے وہ سب مل کر کوشش کریں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر نہیں پہچانی بے شک اللہ قوی اور غالب ہے سورت الحج ان لوگوں کی تمثیل جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں بالکل مکڑی کی تمثیل ہے جس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے بے شک اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور یہ تمثیلیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے غور کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں صورت العنکبوت یہ دونوں مقامات اس حقیقت کو بالکل کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو اس دنیا میں کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں اللہ کے سوا جن ہستیوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے جن سے مدد مانگی جاتی ہے جن کو لوگ اپنا محافظ اور حمایتی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک پسترین چیز کو بھی تخلیق نہیں کر سکتے اور اگر خدا کی کوئی حقیر مخلوق ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو بیچارے خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ کسی اور کی مدد کیا کریں گے ان پر بھروسہ کرنے والا شخص آخرت میں اپنے تحفظ کے لیے جو چھت بنا رہا ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے قیامت کا زلزلہ جو پہاڑوں کو بھی ہوا میں اڑا کر مٹی بنا دے گا اس میں کسی مکڑی کے جالے کی کیا وقت قیامت کے دن غیر اللہ پر بھروسہ کرنے والے سارے لوگ جان لیں گے کہ پروردگار کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اور سارا اختیار اور اقتدار صرف اور صرف ایک اللہ کو حاصل ہے جو انسانوں کی واحد پناہ گاہ ہے جس شخص نے اس حقیقت کو مان کر زندگی گزاری وہی بندہ مومن ہے باقی رہے غیر اللہ کو کارساز سمجھنے والے تو ان کی ہر دلیل تارے انکبوت ہے یعنی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور بے وقت ہے یہ دنیا میں بھی کسی دلیل کا سامنا نہیں کر سکتی اور آخرت میں بھی کسی ایسے شخص کو خدا کی پکڑ سے بچانے والی نہیں جس نے خدا کو چھوڑ کر اس کے غیر پر بھروسہ کیا انسان کی کہانی انسان کی کہانی بہت طویل ہے مگر اسے چند جملوں میں بآسانی بیان کیا جا سکتا ہے کائنات تیرہ اشاریہ سات عرب سال قبل وجود میں آئی نظام شمسی ساڑھے چار ارب سال پہلے بنا زمین پر زندگی ساڑھے تین عرب سال پہلے وجود میں آئی پھر نباتات اور حیوانات کی کھرب و اقسام وجود میں آتی رہیں ہر نو میں کھرب ہا کھرب وجود پیدا ہو کر مرتے رہے آخر میں انسان وجود میں آیا یہ سائنس کے علم کا کمال ہے کہ آج ہم انسان کی یہ کہانی جانتے ہیں یہ انسان صفائی کائنات کا سب سے غیر معمولی نقش ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ حقیر وجود کھرب و انواع کے بعد وجود میں آیا لیکن پھر بھی زمین کا حکمران بن گیا مگر انسان کا المیہ یہ ہے کہ زندگی سے کہیں بڑھ کر فکر و تخیل علم و شعور ذوق و احساس ذائقہ و لذت اور حیات ابدی کا شعور رکھنے والا یہ انسان صرف ساٹھ ستر سال کی زندگی گزار کر مر جاتا ہے خوش قسمتی سے دنیا میں قرآن نام کی ایک الہامی کتاب موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ زمین کا یہ حکمران فانی نہیں بلکہ ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ زندگی عنقریب شروع ہوگی اس ابدی زندگی میں کامیاب وہ ہوگا جو اپنے رب کی بندگی اور اس کی مرضی پوری کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا تیرہ اشاریہ سات ارب سال پر پھیلی اس داستان کا پہلا حصہ ختم ہونے کو ہے بہت جلد دوسرا حصہ شروع ہونے کو ہے جب اس عالم کی جگہ نئے زمین و آسمان وجود میں آ جائیں گے ہم سب کے پاس بس ایک اور صرف یہی ایک موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اگر ہم نے کامیابی حاصل کر لی تو ہم ختم نہ ہونے والی دنیا میں کائنات کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے وگرنہ جہنم کا قید خانہ ہمارا ابدی انجام ہوگا ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے یہ موقع نہ پہلے کبھی ملا ہے نہ آئندہ کبھی ملے گا اسے استعمال کر لیجئے قبل اس کے کہ یہ موقع ہمیشہ کے لیے چھن جائے دو ماہ کا سبق سر دو مہینے بستر پر پڑا رہنے کے بعد جو پہلی نماز میں نے مسجد میں ادا کی اس میں ایک زبردست تبدیلی آئی یہ جملہ کہنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر میری طرف جھکتے ہوئے بولے مجھے نماز پڑھ کر گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی میں نے پورے اطمینان اور توجہ کے ساتھ نوافل پڑھے اور جب میں گھر جانے کے لیے مسجد سے نکلا تو جانتے ہیں کیا ہوا یہ ان کا مجھ سے سوال نہیں میرے تجسس کو مہمیز دینے کا ایک لاشعوری عمل تھا میں خاموش رہا یہ میرے ایک پرانے شناسہ تھے جنہیں میں اکثر ان کی جلد باز طبیعت پر توجہ دلاتا رہتا تھا پچھلے دنوں اسی جلد بازی کے ہاتھوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا پاؤں پر پلاسٹر چڑھا دو مہینے عملاً معذور ہو گئے اور اب اس کے بعد آنے والی تبدیلی کی داستان میں ان کی زبانی سن رہا تھا مسجد سے گھر تک تنگ سے روڈ پر لوگ اور گاڑیاں ساتھ ساتھ ہوتے تھے مجھے ہمیشہ گاڑی والوں پر غصہ آتا تھا جو ہارن دیکھ کر پیدل چلنے والوں کو راستے سے ہٹاتے تھے مگر اس روز مجھے کوئی غصہ نہیں آیا کیونکہ مجھے جلدی نہیں تھی بلکہ ایسا ہوا کہ گاڑی والا اپنی کار لوگوں اور سڑک پر کھڑی گاڑیوں کے درمیان سے نکال کر بمشکل ریورس کر رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ ایک پرانے ڈرائیور کے لیے بھی یہ مشکل کام ہوتا ہے سو میں نے آگے پیچھے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کی گاڑی نکلوا دی مجھے گھر پہنچنے میں بس ایک منٹ ہی کی تاخیر ہوئی ہوگی مگر اس نے جس لہجے میں میرا شکریہ ادا کیا مجھے لگا کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی آپ ٹھیک کہتے تھے جلد بازی میں دنیا و آخرت کا نقصان ہے اور صبر و تحمل میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور میں سوچنے لگا کہ یہ خوش نصیب ہیں جنہیں دو مہینے بستر پر گزارنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی بعض نادانوں کو یہ حقیقت زندگی بھر سمجھ میں نہیں آتی اصل چہرہ استاد یہ فرمائیے کہ انسان اپنے رب کی نظر میں اپنا مقام کیسے جان سکتا ہے وہ کون سا آئینہ ہے جس میں انسان اپنا اصلی چہرہ دیکھ سکتا ہے مخاطب لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اپنے سوال کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا مجھے وہ جواب معلوم ہے جو لوگ عام طور پر دیتے ہیں یعنی یہ دیکھو کہ خدا تمہاری نظر میں کیسا ہے یا تم شریعت پر جس طرح عمل کرو گے ویسا ہی خدا کی نظر میں ہوگے مگر یہ داخلی پیمانے ہیں جس میں انسان کی نظر دھوکا کھا سکتی ہے مجھے کوئی خارجی پیمانہ بتائیے جس میں انسان ویسا ہی نظر آئے جیسا وہ حقیقت میں ہوتا ہے عارف کا سر ہس چوکا ہوا تھا سوال ختم ہوا تو عارف نے اپنا چوکا ہوا سر اٹھایا اور غور سے سائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم جانتے ہو نبی کریم پر پہلے پہل کون لوگ ایمان لائے تھے اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر زبان سے کچھ نہ بولا عارف نے اپنی بات کا خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ القبرا عزیز دوست حضرت ابو بکر صدیق منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور زیر کفالت چچزاد بھائی علی رضی اللہ عنہ ان سب میں کیا چیز مشترک تھی اس دفعہ عارف نے جواب ملنے کا انتظار کیا یہ جواب ایک اور شریک مجلس کی طرف سے آیا یہ نبی کے قریب ترین لوگ تھے عارف نے کہا یہ حقیقت ہے مگر آدھی حقیقت ہے وہ لمحہ بھر کو رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا پوری حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ نبی کے زیر دست تھے یا پھر ان کے تعلق کی نوعیت ایسی تھی کہ ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا شب و روز کے ہر نرم و گرم کا ساتھ نبھانے والی بیوی مزاج کے ہر موسم کا ساتھ دینے والے دوست اور طبیعت کے ہر ٹھہراؤ اور تیزی کے گواہ بن جانے والے زیر دستوں کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور قریبی شخص کو حاصل نہیں ہوتی بیوی کے سامنے انسان ہر اخلاقی جامع کو اتار دیتا ہے دوستوں کے ساتھ مزاج اور رویے کی ہر نفاست کونے میں رکھتی جاتی ہے ماتحتوں کے سامنے طبیعت اور نفسیات پر مفاد اور غلبے کی سوچ ہی غالب رہتی ہے انہی تین مقامات پر انسان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے کیونکہ یہاں انسان کچھ بن نہیں سکتا وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے یہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان کا اصل چہرہ خدا کو نظر آتا ہے مجلس پر سناٹا تاری تھا اس سناٹے کو عارف کی لمحہ بل لمحہ بلند ہوتی آواز چیر کر دلوں کا پردہ چاک کر رہی تھی آخری جملے کے ساتھ عارف خاموش ہوئے تو سناٹے کی دبی اس چادر نے اہل مجلس کی سماعتوں کا احاطہ کر لیا دیر تک اس سناٹے کو توڑنے والی کوئی صدا بلند نہ ہوئی آخرکار عارف نے سائل کو مخاطب کر کے بہت دھیمے انداز میں کہا بے تکلفی کے لمحات ہوں یا کمزوروں کے ساتھ تمہارے معاملات یہی وہ دو فیصلہ کن لمحے ہیں جو خدا کی نظر میں تمہارا مقام طے کر دیتے ہیں سیلاب عظیم جولائی دو ہزار دس کے آخر میں پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس سیلاب نے جان و مال کی وہ تباہی برپا کی جس کا نظارہ ہر درد مند دل کو دہلانے کے لیے کافی تھا اس سیلاب کی اگر اطلاع مل جاتی اور بچاؤ کی تیاری کر لی جاتی تو یقیناً اتنی تباہی نہ پھیلتی عجیب بات ہے کہ ایک عظیم سیلاب پوری دنیا کا رخ کرنے والا ہے یہ سیلاب دریا کے پھیلاؤ سے نہیں بلکہ سمندروں کے ابل جانے سے واقع ہوگا دریا چند سو فٹ چوڑے اور چند میٹر گہرے ہوتے ہیں ان کا سیلاب پھیلاؤ میں چند کلومیٹر سے زیادہ تباہی نہیں مچاتا مگر یہ عظیم سیلاب جو زلزلہ قیامت کے ساتھ نمودار ہوگا لاکھوں مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندروں سے ہزاروں فٹ اونچی لہریں اٹھائے گا یہ لہریں طوفان بن کر شہروں اور بستیوں پر ٹوٹ پڑیں گی بڑی بڑی عمارتیں محلات بستیاں اور شہر لمحے بھر میں ان طوفانی لہروں کی زد میں آ کر ملیا میٹ ہو جائیں گے انسانوں کا تو کیا پوچھنا نہ کوئی چھت ہوگی کہ اس پر پناہ لی جا سکے نہ کوئی کشتی اس طوفان کے سامنے ٹھہر سکے گی نہ کوئی بچانے والا ہوگا نہ کوئی نکالنے والا اس عظیم سیلاب کی پیش گوئی پندرہ سو برس پہلے کی جا چکی ہے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید میں یہ پیش گوئی لکھی ہوئی موجود ہے اب اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے مگر کوئی نہیں جو اس پیش گوئی کو پڑھے اور سمجھے کوئی نہیں جو اسے سنے اور دوسروں تک پہنچائے کوئی نہیں جو اس سیلاب سے بچنے کے لیے نیکی کی کشتی اللہ کے احکام کی روشنی میں تیار کرے جس طرح پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی تھی کیونکہ قیامت کے سیلاب سے صرف یہی کشتی بچا سکتی ہے کیسی عجیب ہے یہ پیش گوئی اور کیسی عجیب ہے لوگوں کی بے حسی اجڑی کھیتی کا سبق بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کر رب دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم تو ہیں ہی محروم سورت الواقعہ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو بھی نقشہ بنا لے اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی عنایت پر منحصر ہے وہ جب چاہیں اس نقشے کو بگاڑ کر رکھ دیں اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیہ سیلاب ہے جس میں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں وہ لوگ جو کل تک اپنے علاقے میں انتہائی معزز اور مالدار سمجھے جاتے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے محروم اور مقروض ہو کر مانگنے والوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے انسان ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت پر ہے مگر اکثر لوگ یہ بات بھول کر فخر و غرور اور خدا فراموشی کی نفسیات میں جینے لگتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت وقفے وقفے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور دیگر آفات بھیج کر انسانوں کو ان کی بے بسی کی ایک یاد دہانی کرا دیتے ہیں اس یاد دہانی کا مقصد عذاب دینا نہیں بلکہ انسانوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جینے کی صرف ایک ہی راہ درست ہے وہ یہ کہ انسان ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھ کر شکر گزاری کی روش اختیار کرے اور اگر کبھی مصیبت آ جائے تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر صبر کا مظاہرہ کرے انفرادی زندگی میں محرومی کے واقعات سے لوگ سبق حاصل نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے پیمانے پر محرومی کے واقعات کو جنم دیتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں جو لوگ ان بڑے واقعات سے بھی ہدایت نہیں پاتے عنقریب قیامت کے سیلاب میں ان کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا جس کے بعد سوائے ابدی محرومی کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہ رہے گی آج کے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے چار ہزار برس قبل کا ہے یہ وہ دور تھا جب ایک خدا کی عبادت کا تصور ختم ہو چکا تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم مکہ کے پاس بسایا تاکہ ایک خدا کی عبادت کی رسم دوبارہ قائم ہو جائے اس موقع پر جو دل نواز دعا آپ نے فرمائی اس کا ایک جملہ اس طرح قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا ہے سورہ ابراہیم عجیب بات ہے کہ چار ہزار برس بعد انسانیت ایک دفعہ پھر خدا فراموشی کے دور میں داخل ہو چکی ہے پہلی فراموشی عبادت رب کی تھی اور موجودہ فراموشی ملاقات رب یعنی قیامت کے دن خدا کے حضور پیشی کی ہے پہلے مٹی کے بتوں یعنی آئیڈلز نے انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کیا تھا اور اب آج امریکن انڈین اور پاکستان آئیڈلز جیسے میڈیا شوز انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر خدا سے دور کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کا میڈیا کئی پہلوؤں سے ایک بت بن چکا ہے جس کی پرستش ہر گھر میں صبح و شام کی جاتی ہے یہ بت دنیا اور اس کی رنگینیوں اس کی حسیناؤں اس کے جھمیلوں اس کی کہانیوں اور اس کے مقابلوں میں انسانوں کو اس طرح الجھاتا ہے کہ انسان خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے ایسے میں کوئی بندہ مومن اپنی اولاد کو اگر خدا پرست بنانا چاہے تو اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس بت کی پرستش سے دور رکھنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرے اور پروردگار سے وہی دعا کرتا رہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر ڈالا ہے یہی اس دور میں بندگی رب کی رسم باقی رکھنے کا واحد طریقہ ہے سب سے طویل فاصلہ انسان کے لیے دنیا کا سب سے طویل فاصلہ کون سا ہے یہ وہ سوال تھا جو عارف نے کچھ دیر قبل اٹھایا تھا اور اب حاضرین میں سے مختلف لوگ اپنا اپنا اندازہ بیان کر رہے تھے بظاہر سب سے زیادہ صحیح جواب وہ تھا جس میں سیاروں اور ستاروں تک سفر کے فاصلے کو سب سے زیادہ طویل فاصلہ کہا گیا تھا دنیا کا سب سے طویل فاصلہ خود وجود انسانی کے اندر پایا جاتا ہے لوگ خاموش ہوئے تو عارف نے کہنا شروع کیا لوگ ہمتن گوش ہو کر معرفت کے ان موتیوں کو اپنے دامن دل میں سمیٹنے لگے عارف نے اپنی بات جاری رکھی یہ فاصلہ دل و دماغ کے بیچ میں پایا جاتا ہے مادی لحاظ سے یہ فاصلہ بمشکل ڈیڑھ فٹ کا ہوگا مگر حقیقت کے اعتبار سے یہ فاصلہ اتنا طویل ہے کہ زندگی گزر جائے پھر بھی یہ فاصلہ طے نہیں ہوتا انسان اگر مر جائے اور دوبارہ جی اٹھے پھر مر جائے پھر جی اٹھے تب بھی وہ اس فاصلے کو عبور نہیں کر پاتا تو کیا اس فاصلے کو عبور کرنا ممکن ہی نہیں ایک صاحب نے سوال کیا تو عارف گویا ہوئے یہ میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ فاصلہ بہت طویل ہوتا ہے مگر یہ فاصلہ ناقابل عبور نہیں سچائی دماغ تک لمحے بھر میں پہنچ جاتی ہے اچھائی کو ذہن فوراً قبول کر لیتا ہے مگر سچائی دل میں بس جائے اور اچھائی شخصیت کا حصہ بن جائے اور پھر دل کی دنیا بدل جائے اور ایک نیا انسان وجود میں آئے یہی اصل مشکل ہے اس مشکل کا کوئی حل ہے ایک طرف سے سوال اٹھا تو عارف نے کہا اس مشکل کا ایک ہی حل ہے مضبوط ارادہ ڈیڑھ فٹ کا یہ فاصلہ صرف وہی شخص طے کر سکتا ہے جو مضبوط ارادے کو اپنی سواری بنا لے خواہشات و جذبات سمیت راہ کی ہر دیوار کو آہنی عزم سے پاش پاش کر دے صرف ایسے ہی لوگ اس راستے کو عبور کیا کرتے ہیں باقی لوگوں کے لیے یہ راستہ تزیست ایک ناقابل عبور صحرا بنا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ موت کی وادی تک جا پہنچیں